حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سہری کھاؤ راوی حدیث عبید اللہ نے کہا میں نہیں جانتا اس کے صحیح الفاظ کیا ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سنتالیس